نقش قدم پر چلنا ہوگا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بالکل واضح اور دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ قیامت تک آنے والے انسانوں کا ایمان اور عمل اللہ تعالیٰ کی اس پسندیدہ جماعت جس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کا ایسا تمغہ عطا فرمایا کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے ایمان کا حصہ بن گیا کہ وہ جب بھی اس جماعت کے کسی فرد کا نام لیا کریں اللہ رب العزت کے اس تمغے اور اعزاز کو ضرور ذکر کیا کریں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس جماعت کے فرد جن سے اللہ رب العزت دنیا میں ہی ایسے راضی ہو گئے کہ دنیا میں اپنی رضا کا اعلان فرما دیا تو قرآن پاک میں دو ٹوک الفاظ میں بتایا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کا ایمان اور عمل اس جماعت کے ایمان پر اور عمل پر پیش کیا جائے گا اس جماعت کے ایمان اور عمل کو کسوٹی اور معیار بنا کر قیامت تک کے سارے کے سارے ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کے ایمان کو بھی پرکھا جائے گا عمل کو بھی پرکھا جائے گا اور فرمایا کہ اگر بعد کے لوگ ایسا ہی ایمان لائے جیسا تم ایمان لائے ہو ہوگ تو ان کا دعوی ایمان سچا ہوگا دعوی ہدایت سچا ہوگا اور اللہ رب العزت کے سامنے یہ دعویٰ سچا ہوگا یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی ہوگا کہ وہ اللہ رب العزت کے ان بندوں میں سے ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی جنہیں اللہ تعالیٰ کی رضا ملنی چاہیے جنہیں آخرت کی زندگی کی کامیابی ملنی چاہیے وہ ان اور اگر لوگ اس جماعت کے راستے سے ہٹ گئے تو فی وہ پھر کامیابی سے اللہ کی رضا سے اور اللہ کے دین سے بہت دور جا پڑے قرآن پاک میں واضح طور پر انسانوں کو بتا دیا گیا کہ قیامت تک کا ہر مسلمان مرد قیامت تک کی ہر مسلمان عورت روزانہ ایک ایک قدم پر اپنے ایمان کا اور عمل کا جائزہ لیا کرے کہ اس کا ایمان اور عمل حضرات صحابہ کرام اور صحابیات کی جماعت جیسا ہے یا نہیں اگر اپنے ایمان کو ان کے ایمان جیسا پائے اللہ کا شکر ادا کرے اپنے عمل کو ان کے عمل جیسا پائے اللہ کا شکر ادا کرے اور اگر کہیں ایسی کوتاہی نظر آئے کہ ایمان حضرات صحابہ کرام کے ایمان سے ہٹتا ہوا عمل حضرات صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑتا ہوا نظر آ رہا ہو تو فوراً لوٹے اور رجوع کرے اور پھر اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام کی اس جماعت کے ایک خاص طبقے کو مسلمانوں میں ایک بہت خاص اعزاز سے نوازا اور ان کے لیے ایسا لفظ اللہ رب العزت نے اختیار فرمایا اور ارشاد فرمایا جس میں مسلمانوں کو ایک بہت اہم سبق دیا فرمایا کہ ان نبی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین من فیم ہر مسلمان کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ اس کی جان سے زیادہ محبوب ہر مسلمان جتنا اپنی راحت کو سوچتا ہے اپنے آرام کو سوچتا ہے اپنے آسائش کو سوچتا ہے اپنے لیے آسانی کو سوچتا ہے اس سے زیادہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا سوچنا چاہیے اور ہر مسلمان کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ہمارے جسم کو زنجیروں سے جکڑ دیا جائے ہمارے گوشت کو اگرچہ کینچیوں سے کاٹ دیا جائے ہمارے جسموں کے اعضاء کو بکھیر دیا جائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے نبی کے دین پر کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے یہ مسلمان کے ایمان کا پہلا جز نبی کے بارے میں اور دوسرا جز پر کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات اور آپ کی بیویاں سارے کے سارے مسلمانوں کی مائیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو جو ہماری مائیں قرار دیا اس میں دو چیزیں سمجھنے کی اور دو چیزیں سبق حاصل کرنے کی ہیں اگر ان دونوں باتوں کا سبق ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت حاصل کر لے تو اس کی زندگی کامیابی والی زندگی بن جائے اور خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے زیادہ اس لیے کہ حضرات ازواج متحرات کا اسوہ حسنا مسلمان عورت کے لیے زیادہ سبق آموز ہے بنسبت مسلمان مرد کے اگرچہ ان کی زندگیوں میں مسلمان مردوں کے لیے بھی بہت سے اسباب ماں کا ایک حق یہ کہ اولاد کے دل میں اس کی عظمت ہو اولاد کے دل میں اس کے لیے محبت اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس حق کی طرف متوجہ فرمایا کہ دیکھو اللہ کے نبی کی ازواج متحرات تمہاری مائیں ہیں اس لیے ہر مسلمان کا دل ان کی محبت سے لبریز ہونا چاہیے اور ہر مسلمان کے دل میں ان کی عظمت ان کا وقار ان کا احترام اس طرح ہونا چاہیے جس طرح وہ اپنی ماں کا حقیقی ماں کا کرتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہونا چاہیے کہ ان کا رشتہ ہمارے نزدیک ہماری حقیقی ماں سے بھی زیادہ مقدم ہے کہ انہیں اللہ رب العزت نے ہماری مائیں قرار دیا ایک تو اس حق کی طرف متوجہ کروں دوسرا جو اس سے بھی بڑا سبق ازواج متحرات کو ہمارے لیے مائع قرار دیے جانے میں وہ یہ ہے کہ انسان کا دنیا میں سب سے پہلا استاد اس کی ماں ہوتی انسان دنیا میں جو کچھ بھی سیکھتا ہے سب سے پہلا مدرسہ سب سے پہلی معلم اس کی ماں ہوتی ہے انسان کی طبیعت جیسا اس کی ماں بنائے ویسا ہی بنتی ہے انسان کی عادات بھی عموماً جیسا اس کی مائیں بنائے اسی طرح کی عادات وہ اختیار کرتا ہے اگلی زندگی میں جا کے اللہ رب العزت نے ہمیں اس طرف متوجہ فرمایا کہ دیکھو یہ تمہاری مائیں ہیں اللہ رب العزت کے دین پر عمل کرنا اللہ رب العزت کے دین پر چلنا اللہ رب العزت کے دین کو سمجھنا اللہ رب العزت کے دین کی عظمت اور وقار اور اللہ کے نبی کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہونا چاہیے دین اسلام کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہونا چاہیے یہ سب سے پہلے اپنی ان ماؤں سے سیکھو اللہ رب العزت نے اس خاص حق کی طرف متوجہ فرمائی اس لیے میری مسلمان ماؤں بہنوں ایک مسلمان عورت کے لیے کامیابی کا جو نصاب حضرات ازواج متحرات کی زندگی میں ہے ایسا نصاب اس کو اور کہیں نہیں مل سکتا جو اس و ایک مسلمان عورت کے لیے حضرات ازواج متحرات کی زندگی میں ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بغیر کسی واسطے کے دین اسلام کو لیا دین اسلام کو سیکھا اور پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو اس امت تک پہنچایا ایک مسلمان عورت کے لیے جو کامیابی کے اسباق ان کی زندگی میں اور اس کو کہیں نہیں مل سکتی اور پھر ان ازواج متحرات میں سب سے زیادہ عرصہ جس شخصیت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا اور اللہ رب العزت نے ان ان کو بعض بعض ایسی ایسی فضیلتیں اور خصوصیات عطا فرمائی جن میں قیامت تک کوئی عورت کے برابر نہیں ہو سکتی وہ ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ متحرہ اور ہماری ماں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں ایک مسلمان کو دین اسلام کے بارے میں اس کا نظریہ کیا ہونا چاہیے عمل کیا ہونا چاہیے سب سے پہلا سبق دین اسلام کا وہ ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ملتا ہے آپ دیکھیے کہ عورت فطرتن اور تبان اللہ رب العزت نے جیسا اس کو بنایا مرد سے کمزور بھی ہے اور وسوسوں کا شکار بھی زیادہ ہوتا ایک عورت کے دل پر کسی کام کے کرتے ہوئے جو خطرات گزرتے ہیں اس کے دل و دماغ پر جو وساوس آتے ہیں مردوں پر اس قدر نہیں آتے لیکن یہاں اپنی اس ماں کا اس وطنا دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبراہٹ کے عالم میں ایک ایسا دین لے کر دنیا میں آ گئے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسا پیغام آ گیا جس میں یہ سبق موجود تھا کہ اب کائنات کے سارے کے سارے دین باطل ہو گئے اور اس کائنات میں روئے زمین پر کوئی ایک شخص بھی ایسا موجود نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت میں موافقت کرنے والا ہو یا آپ کے ساتھ اس راستے پر چلنے والا ہو جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعتماد ہو کہ وہ اس مشکل کا بوجھ اٹھانے میں میرا رفیق بن جائے گا میرا ہم سفر بن جائے گا ایسا کوئی شخص روئے زمین پر موجود نہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دیا گیا اس کا پہلا جملہ ہی لا تھا جس نے آ کر کہا کہ دنیا میں جتنے لوگ جتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں دنیا میں جتنے لوگ جتنے نظاموں کو اپنے لیے راہ نجات سمجھتے ہیں دنیا میں جتنے لوگ اپنے رہنے کے لیے جو طرز معاشرت اور طرز معیشت اختیار کیے ہوئے ہیں اللہ نے فرمایا اللہ یہ سب کچھ باطل ہے سب کچھ لا یعنی ہے سب کچھ ختم ہے ان ساری چیزوں کو مٹانا ہوگا اور کائنات کے ایک ایک انسان کو بتانا ہوگا کہ تم جن کی عبادت کر رہے ہو وہ عبادت کرنا درست نہیں تم جن کی پیروی کر رہے ہو وہ پیروی کرنے میں تمہارے لیے نجات نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ پہلے بھی انبیاء آئے جس نبی نے بھی اپنی قوم میں کھڑے ہو کر لا کا اعلان کیا اور اپنی قوم کو کہا کہ جو کچھ کر رہے ہو سب چھوڑو اللہ کے دین کی طرف لوٹو امبیا کو کو مارا بھی گیا انبیاء کو کاٹا بھی گیا انبیاء کو شہید بھی کیا گیا انبیاء کرام سے بائیکاٹ بھی کیے گئے انبیاء کرام علیہ السلام کو ستایا بھی گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ بوجھ آ گیا آپ اس گھبراہٹ کے عالم میں اپنے گھر تشریف لائے آ کر فرمایا زمی لونی زمی لونی مجھے کمبل اوڑا دو آپ خوف کی وجہ سے اور پریشانی کی وجہ سے کانپ رہے تھے اس وقت میں جس اس دنیا کی جس ہستی نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بوجھ کو تقسیم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بار کو اٹھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جس شخصیت نے تسلی دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو سب سے پہلے جس شخصیت نے قبول کیا وہ ہماری ماں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ تھی اللہ رب العزت نے ان کی ذات میں ایک مسلمان مرد کے لیے ایک مسلمان عورت کے لیے سب سے پہلا سبق یہ رکھا ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر کسی خوف کو اپنے قریب نہیں آنے دینا اللہ کے دین کے معاملے میں کسی وسوسے کو اپنے دل کے قریب نہیں آنے دینا اگر ہم اللہ کے دین پر پورا پورا چلیں گے دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچے گی اگر ہم دیندار بن جائیں گے ہمارے یار دوست سہیلیاں اور ہمارا خاندان اور معاشرہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا اگر ہم ہم اپنی گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کے دین والی زندگی کو اختیار کر لیں گناہوں نافرمانیوں کی زندگی کو چھوڑ کر تقوا والی زندگی اختیار کر لیں لوگ ہمیں کیسے کیسے تانے دیں گے کس کس طرح ہمیں ستائیں گے ہو سکتا ہے ہمارے والدین کا رویہ ہمارے ساتھ درست نہ رہے ہو سکتا ہے ہمارے سسرال کا رویہ ہمارے ساتھ درست نہ رہے ایک عورت کو تو یہ بھی خطرہ کہ ہو سکتا ہے اس کے شوہر کا رویہ بھی اس کے ساتھ درست نہ رہے اس کے خاندان والوں کا رویہ اچھا نہ رہے یار دوست تانے دیں خاندان والے تانے دیں عجیب عجیب نام رکھے کتنے وساوس ایک عورت کے دل میں آتے ہیں اور یہاں پر دیکھو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تو پہلے سے معلوم تھا وہ تو انجیل کا بھی علم رکھتی تھی ان کو انبیاء کے واقعات بھی معلوم تھے انہیں سب پتا تھا کہ اللہ کے انبیاء پر جو لوگ سب سے پہلے ایمان لائے جنہیں نبی کے ساتھ صدیقیت کا مقام ملتا ہے جنہیں نبی کے ساتھ صحابیت کا مقام ملتا ہے ان لوگوں کی دنیا کی زندگی بہت تنگ رہی ان لوگوں کی دنیا کی زندگی بڑی مشقت والی رہی اور پھر حضرت خدیجہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی عرب کی عورتوں کی سردار تھی مکہ کی سب سے خوبصورت اور سب سے مالدار عورت تھی جب بیوہ ہو گئی مکہ کے سارے سردار چاہتے تھے کہ ان سے شادی کر لیں کسی کی نظر ان کے حسن جمال پر تھی کسی کی نظر ان کے مال پر تھی لیکن انہوں نے ایک غریب مسکین کو اختیار کیا ایک ایسے شخص کو اختیار کیا جو بچپن سے یتیم تھا جس کے خاندان میں لوگ اس کے ہم نوا نہیں تھے جس کے پاس مال و دولت بھی نہیں تھا حضرت خدیجہ نے پہلے تو اس کو اپنے لیے اختیار کر لیا اور جب وہ شخص کائنات کا سب سے بڑا بوجھ لے کر گھبراتا ہوا اپنے گھر میں آیا حضرت خدیجہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسوسوں میں نہیں پڑی حضرت خدیجہ سوچ میں نہیں پڑی ان کے دل پر فکروں نے حملہ نہیں کیا ان کے دماغ پر وساوس نہیں آئے انہوں نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لطح مل الکل و تقسیب المعدوم و تقدیر و تعین والا نوائب الحق یہ اللہ کے رسول آپ تو وہ شخصیت ہیں جو دوسروں کا بوجھ اٹھایا کرتے ہیں لوگوں کی مصیبتوں میں ان کی مدد کیا کرتے ہیں مہمان نوازی کیا کرتے ہیں جو لوگ بے آسرا ہیں ان کو آسرا دیا کرتے ہیں کیا آپ کا اللہ آپ کو بے آسرا چھوڑ دے گا ایسا نہیں ہوگا اللہ اے اللہ اللہ کے نبی رب العزت آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے آپ کو جو امانت دی گئی اللہ کی طرف سے اس کو قبول فرما لیجیے اور سب سے پہلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ہوتی اللہ رب العزت نے ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ایک مثال بنا دی سارے مسلمان علماء کا اتفاق ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو قبول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے عرب کے بڑے بڑے بہادر لوگ بڑے بڑے طاقتور لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے جانتے تھے ان کو پتا تھا کہ آپ سچے ہیں آپ نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا ان کو پتا تھا کہ آپ اتنے امین ہیں کہ آپ نے انسانوں کے معاملات میں کبھی خیانت نہیں کی ایسا آدمی اللہ کے معاملے میں کیسے خیانت کر سکتا ایک ایک شخص آپ کو جان آپ کی شرافت بھی سب کے سامنے تھی آپ کی امانت و دیانت بھی سب کے سامنے تھی اور جب آپ نے لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی یہ سارے کے سارے لوگ سوچ میں پڑ گئے کہا کہ محمد تو سچے ہیں یقیناً ان کی دعوت سچی ہوگی لیکن ہم نے اگر قبول کر لیا ابو جال کا کیا بنے گا ہم نے اگر قبول کر لیا یہ ابو لہب ہمارا کیا حال کرے گا ہم نے اگر قبول کر لیا ہمارے خاندانوں کا ہمارے ساتھ کیا رویہ ہوگا ان ساری چیزوں کی سوچ میں تھے اور ایک عورت نے اٹھوت کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ذرا بھی نہیں سوچا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خدیجہ نے مجھے تسلی دی میں بار نبوت کے اٹھانے پر آمادہ ہو گیا دل سے تیار ہو گیا کہ اب انشاءاللہ اللہ میں بار نبوت کو اٹھا لوں گا اور مجھے اس میں کوئی پریشانی پیش نہیں آئی اور پھر اس کے بعد آپ یہ دعوت لے کر مردوں میں نکلے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت جاگی انہوں نے اس دین کو قبول کر لیکن میری مسلمان ماں بہنوں غور کرو ایک عورت کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہے اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ حادثاتی طور پر نہیں ہوا روایات میں لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سچا جات خوفیزاد بھائی تھے حضرت ورقہ بن نوفل جو مسلمان ہوئے اور اسلام کی حالت میں ان کا انتقال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اچھی حالت کی خبر دی بات یہ پرانی آسمانی کتابوں کے بڑے عالم تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس جایا کرتی اور ان سے ان کتابوں کا علم حاصل کیا کرتی انہیں پتا چلا کہ مکہ مکرمہ میں اللہ رب العزت کے آخری نبی مبعوث ہوں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ نیت کی ان کو پتا نہیں تھا کہ وہ شخص کون ہوگا اس شخص کی علامات کیا ہوں گی نشانیاں کون ہوں گی وہ شخص پیدا ہو بھی چکا ہے یا نہیں ہو چکا کچھ پتا نہیں تھا صرف یہ پتا تھا کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ان کا جو ہے وہ ظہور ہوگا یہاں پر وہ نبوت کا اعلان کریں گے اور اس کے بعد پھر یہاں سے لوگ ان کو تنگ کر کے نکال دیں گے اور وہ کسی دوسری جگہ کو اپنا دار الحجرت بنا لیں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ نیت کر لی میں اسی وقت دل میں سوچ لیا بیوہ ہو چکی تھی تو دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دیا حالانکہ عرب میں یہ بات بڑی معیوب تھی کوئی عورت اگر بیوہ ہو جاتی زندگی کے کسی حصے میں بھی ہوتی تو وہ لوگ ضرور اس کی شادی کرا دیا کرتے لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں اب اس نبی کے آنے کا وقت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے وہ بھی اسی نبی کی نصرت پر خرچ کروں گی اور اللہ رب العزت نے جو جان دی ہے وہ بھی اسی نبی پر نشاور کروں گی اس لیے بے وگی کی زندگی کو اختیار کر اور پھر جب ان کے غلام میسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملک کے شام کے سفر پر گئے اور وہاں ان کو ایک عیسائی راہب نے بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ شخص جو تجارت کر رہا ہے اور یہاں پر مال و متا فروخت کر رہا ہے کاروبار کر رہا ہے یہ شخص در حقیقت اللہ رب العزت کا آخری نبی ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علامات سے پہچان لیا تھا اس غلام نے جب واپس آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا بھی توقف نہیں کیا فوراً اپنے چچا کو بلایا اور اپنے انہیں پھپیزاد بھائی ورقا بن نوفل کو بلایا اور کہا میری طرف سے شادی کا پیغام لے کر جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ وہ مجھ سے نکاح کر لیں تو انہوں نے کہا کہ شادی کا پیغام تو عورتوں کے ذریعے بھیجا جاتا ہے تم کسی عورت کا انتخاب کرو تو انہوں نے پھر مکہ مکرمہ کی ایک عورت جس کے ساتھ ان کی دوستی تھی اور تعلق تھا ان سے کہا کہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دو اگر وہ تیار ہو تو مجھے آ کر بتاؤ اس نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا تو آپ حیران ہوئے اور آپ نے اس عورت سے کہا کہ خدیجہ تو اتنی مالدار عورت ہے کہ عرب کے سارے کے سارے بڑے سردار ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور میرے پاس تو اتنی رقم بھی نہیں کہ میں ان کا حق میر ادا کر سکوں تو میری ان سے کس طرح شادی ہو سکتی ان نے کہا کہ یہ بات بس آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے میں انہیں تیار کر لوں گی اور آپ ان سے شادی کیجیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے اتنی کم اور پھر مال و دولت آپ کے پاس بالکل نہیں تھا اور آپ کا خاندان اس وقت مکہ مکرمہ میں اگرچہ سردار تھا لیکن بڑی تنگی کی حالت میں گزارا کر رہا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے ظہور سے پہلے ہی صرف اس کی خبر پر اپنا تن من دن سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر کتنا بڑا سبق اللہ رب العزت نے ہماری اس ماں کی زندگی میں ہمارے لیے رکھ کہ دین اسلام کا جہاں پر معاملہ پیش آ جائے کوئی شخص اپنی جان کو اپنا نہ سمجھے اپنے مال کو اپنا نہ سمجھے اپنی اولاد کو اپنا نہ سمجھے بلکہ ہر چیز کو اللہ رب العزت کی امانت سمجھ کر اللہ رب العزت کا حق سمجھ کر اللہ رب العزت کا مال سمجھ کر اللہ کے دین پر لٹا دے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہم سب مسلمانوں کو یہ سبق دیا اور اسلام کے ظاہر ہونے سے بھی پہلے یہ سبق دیا اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی اس کے بعد ایک ایک دن انتظار میں ذرا سوچئے ایک عورت کا خاون کئی کئی دن گھر سے غائب رہتا ہو کئی کئی دن گھر میں نہ آتا ہو اور پتا بھی نہ ہو کہاں جاتا ہے اس کے دل میں کیا کیا خیالات اور بساوش آتے ہوں گے جب وہ خاون جوان بھی ہو جب وہ خاون حسین بھی ہو خوبصورت بھی ہو اور عرب کے لوگوں کی اس کی طرف نظر بھی ہو اس وقت اس عورت کے دل میں کیا کیا خیالات آتے ہوں گے لیکن ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن تک گھر نہ آیا کرتے میں ہر دن جب صبح بیدار ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی طرف دیکھتی وہ پھر خالی ہوتا تو میرے دل میں کوئی پریشانی اور وسوسے آنے کی بجائے اس بات کی خوشی آتی کہ شاید نبوت کے آنے کا وقت قریب ہو گیا اور میں نے جس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا تھا اس سعادت کے حصول کا وقت آ گیا دل ہی دل میں خوش ہوا کرتی کیونکہ انہیں اللہ رب العزت کی کتابوں سے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے خلوت میں جایا کرتے ہیں نبوت ملنے سے پہلے اللہ رب العزت کی خلقت میں تخلیق میں غور کیا کرتے ہیں نبوت ملنے سے پہلے دنیا سے ان کا دل تنگ ہو جاتا ہے اس لیے وہ اکیلی جگہوں پر جا کر رہنا پسند کرتے ہیں وہ جب اپنے شوہر کو اس طرح غائب دیکھتی دین کی نسبت سے ان کا دل خوشی سے بھر جاتا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر نہیں ستایا کہ آپ کہاں چلے جاتے اتنے اتنے دن تک کبھی ان سے نہیں پوچھا بس خاموشی سے دیکھتی رہتی اور خوش ہوتی اور انتظار کرتی کہ کون سا دن آئے گا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر یہ خوشخبری سنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سعادت عطا فرما دی اور جس دن اللہ نے وہ سعادت نصیب فرما دی اللہ تعالیٰ نے دیکھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے کی اور ان کی قربانی کی کیسی قدر فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور جانے کی بجائے سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف اور کسی اور کو جا کر وہ پیغام سنانے کی بجائے سب سے پہلے آ کر ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پیغام سنائے ان کو اللہ رب العزت نے وہ خوشی عطا فرمائی جس خوشی کا انہوں نے پندرہ سال تک انتظار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ایمان لیں اور پھر دیکھیے جب دین کی خاطر اس رشتے کو اختیار کیا اللہ رب العزت کی طرف سے جتنی تکالیف آئیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی سے پہلے بھی مالدار تھی شادی کے بعد بھی مالدار تھی لیکن شادی کے بعد انہوں نے اپنا سارا کا سارا مال اللہ کے دین کی نصرت کے لیے وقت کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بتاتے کہ فراغ غلام ہے اسلام قبول کر رہا ہے اس کا آقا اس کو ستاتا ہے اس کو آزاد کرانا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی یا رسول اللہ اس مال سے اس کو خرید کر آزاد کر دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شیب ابھی طالب کی تکلیف سے گزارا گیا ایسی سخت مشقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر آئی سارے کے سارے عرب نے ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا ان سے مکاتا کر دیا نہ کوئی ان سے بات چیت کرتا نہ کوئی ان سے کاروبار کرتا نہ کوئی انہیں کوئی چیز بیچتا نہ کوئی ان سے کوئی چیز خریدتا خاندان پر فاقے آ گئے پریشانی آ گئی ایک گھاٹی میں معصور کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں آپ کے اعلی خاندان بھی وہاں تو اللہ کے آسمان نے دیکھا زمین نے بھی دیکھا اس پوری کائنات نے دیکھا کہ مکہ کی وہ سب سے مالدار عورت نبی کریم صلی اللہ وسلم کے ساتھ درختوں کے پتے کھایا کرتی مکہ کی وہ مالدار عورت جس کے گھر کے باہر اونٹوں کی کتاریں بندی رہتی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ کا چمڑا ابال کر کھایا کرتی کسی تکلیف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس نہیں دلایا کہ میں تو پہلے ایسی ویسی تھی آپ کی وجہ سے مجھ پر یہ تکلیفیں آ گئی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر تکلیف میں سب سے پہلے سہارا دینا ہر تکلیف میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بنانا اور اس تکلیف میں جو قربانی ہو سکتی اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پیش کرنا ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت بنا لی کتنا بڑا سبق ہے ایک مسلمان کے کہ اللہ کے دین کی خاطر جو تکلیف آ جائے خندہ پہچانی سے اس کو برداشت آج کسی عورت کا خاون اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقت کر دے جہاد میں چلا جائے فوراً اس کو یہ پریشانی کہ اب میں کھاؤں گی کہاں سے اب میں زیور کہاں سے بناؤں گی اب میں لباس کہاں سے بناؤں گی یہ تو رزق کی تنگی ہو جائے گی یہ شخص اگر کاروبار کرتا میرے لیے زیادہ مال کماتا دکانداری کرتا میرے لیے زیادہ مال کماتا یہ تو عالم بن گیا مولوی بن گیا اب یہ مسجد میں نماز پڑھائے گا مدرسے میں جا کر سبق پڑھائے گا تھوڑی سی جی تنخواہ اس کو ملے گی یہ مجاہد بن گیا اس نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا اب یہ نہ میرے لیے کماتا ہے نہ میرے لیے دکانداری کرتا ہے نہ میرے لیے بہت سا مال لے کر آتا ہے یہ تو تھوڑے سے وظیفے پر کس طرح ہمارا گزار گزارا کرے گا مشکل آنے سے پہلے اپنے دل کو مشکل میں ڈال دیتی ہیں اور یہاں دیکھیے ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مال و دولت ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی رضا سے اپنی خوشی سے جا کر اسی تکلیف کی زندگی میں بیٹھ ایسا نہیں تھا کہ مال ختم ہو گیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یک جیتی کہ اتنا بڑا رشتہ تو پھر اس رشتے میں اگر وفا نہ ہو تو اس رشتے کا کیا مزہ باقی رہ جائے اس رشتے کی کیا عزت باقی رہ جائے وفاداری دکھانے کے لیے ایک عورت کی اپنے خاون سے کس طرح وفا ہونی چاہیے اور پھر خاص طور پر جہاں معاملہ اللہ کے دین کا ہو وہاں وہ وفاداری کیسی ہونی چاہیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا گھر چھوڑ کر جا کر اونچی گھاٹی میں بیٹھ گئی مال و دولت اس وقت بھی اتنا تھا کہ روایات میں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ انہی دنوں میں مکہ مکرمہ تشریف لائیں جب حضرت خدیجہ کو پتا چلا کہ میرے آقا کی والدہ جنہوں نے انہیں دودھ پلایا وہ آئی ہیں مکہ میں قحط پڑا ہوا تھا اور لوگ سخت پریشانی کے عالم میں تھے کسی کے گھر میں کھانا نہیں پرانے پاک کی آیات ہے وہ سال اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کے اس سال کو ذکر کیا کہ مکہ کے لوگوں پر ایسی بھوک آئی کہ جب وہ زمین کی طرف دیکھتے تھے زمین سے انہیں دھواں اٹھتا ہوا محسوس ہوتا تھا بھوک کی وجہ سے دماغ ایسا گھوم گیا اس وقت میں جب دیکھا کہ میرے آقا کی والدہ جنہوں نے انہیں دودھ پلایا وہ آئی اور مدد مانگنے کے لیے آئیں کہ ان کے علاقے میں بھی تاج تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ جب مکہ مکرمہ سے جا رہی تھی مکہ کے لوگ رش کی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا اونٹ بھی انہیں دے دیا اور گھر میں چالیس بکریاں تھیں ساری کی ساری انہیں دے دی کہ آپ لے جائیے ایسی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پھر ایسے وقت میں جب وہ امتحان آیا تو جا کر بھوک پیاس میں اپنے آقا کے ساتھ وہاں پر بیٹھ گئے اللہ رب العزت نے مثال بنایا اور مسلمانوں کو بتایا کہ مسلمانوں دین کے ساتھ تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق اللہ کے ساتھ وفاداری اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری اللہ کے نبی کے ساتھ وفاداری سیکھنی ہے تو اپنی ان ماؤں سے سیکھو جنہیں اللہ رب العزت نے تمہاری مائیں بنا دیا قیامت تک کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قدر ان کی قربانیوں کی فرمائی حضرات علماء کرام نے لکھا کہ اس روئے زمین کی عورتوں میں جتنی خصوصیات اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منفرد طور پر عطا فرمائی جن میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے خصوصیات کسی عورت کو نہیں ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دس نکاح فرمائے لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی کہ آپ چوبیس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ کے علاوہ باقی کسی کا عرصہ پانچ سال کا کسی کا چھ سال کا کسی کا دو سال کا اللہ تعالیٰ نے ان کے جذبہ تھا نبی کی صحبت میں رہنے کا اللہ رب العزت نے ان کے جذبے کی قدر فرمائی چوبیس سال کا عرصہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت محبت اور رفاقت میں گزارنے کی توفیق اللہ رب العزت نے عطا کر اور پھر یہ خصوصیت کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج متحرات ہیں ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے دو بیٹے ہوئے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور چار بیٹیاں ہوئیں جن کو اللہ رب العزت نے عمر عطا فرمائی اور سب کی سب نے اسلام قبول کیا اسلام کا زمانہ پایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی تین کا انتقال ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھ ماہ بعد فوت ہوئی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا فرمائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی قربانیوں کا ایک انعام تھا اور دیکھیے سب سے بڑا انعام سب سے بڑا انعام کہ اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کے عمل سے اتنے خوش ہو جائیں اتنے خوش ہو جائیں کہ آسمانوں پر بیٹھ کر ان کا تذکرہ فرمائیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ حاض ہی خدیجہ کا یا رسول اللہ یہ خدیجہ ابھی آپ کے پاس آئیں گی ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہوگا فی دام او شرابین جس میں وہ آپ کے لیے کچھ کھانے یا پینے کی چیز لائیں گے تو جب وہ آپ کے پاس آ جائیں علیہ من اللہ و من السلام یا رسول اللہ آپ انہیں اللہ کی طرف سے بھی اور اللہ کے اس بندے جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے بھی سلام پہنچا دیجیے اللہ رب العزت نے آسمان سے ہماری اس ماں کے لیے سلام بھیجا ان کی قربانیوں کی ایسی قدر فرمائی ان کے دین کی خاطر جذبے کی ایسی قدر فرمائی اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی ساتھ اپنا سلام ملا دیا کہ وہ شخصیت جس کو اللہ رب العزت سلام بھیجے اس کو میں کیوں نہ سلام پیش کروں نے کہا یا رسول اللہ میری طرف سے بھی سلام پیش کی اور پھر اسی پر بچ نہیں پر میں پھر جنتی بھی بیتن اور حضرت خدیجہ کو جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دے دیجئے من قصبن جو ایک ہی موتی کا بنا ہوا ہے اللہ رب العزت نے ایک اتنا بڑا موتی بنایا جس کو اندر سے تراش تراش کر ان کے لیے ایک پورا محل بنا دیا ایک ہی موتی کا بنا ہوا گھر لا تقبا جس میں نہ کوئی شور شرابہ ہوگا اور نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی یعنی اس میں بڑے ایش و آرام کی زندگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں ملے گی آپ دنیا میں ہی انہیں اس گھر کی بشارت دے دی حضرت خدیجہ حاضر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا واقعی ان کے ہاتھ میں ایک برتن تھا جس میں وہ کچھ کھانے پینے کی چیز لائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھایا اور کہا خدیجہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سلام بھیجا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ سلام اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے اللہ رب العزت کا نام ہی سلام ہے یعنی خوشی کا اظہار اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو بشارت دی ہے آپ کی مہربانی سے آپ کے صدقے سے جدید میں اللہ رب العزت کی اس بشارت کو قبول کرتی ہوں اللہ تعالیٰ نے انہیں گھر عطا دیکھیے دو عورتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کے بارے میں بتایا انہوں نے جب روح نکل رہی تھی ان کی فرعون کے مظالم سے فرعون کے حکم پر ان کے جسم کو چیرا جا رہا تھا اور جسم کا گوشت نوچا جا رہا تھا انہوں نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی رب ابن لی لیے کا بیتن فل الجنہ یا اللہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیجئے حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور آ کر ان کے کان میں کہا کہا آسمان کی طرف دیکھو حضرت آسیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا گھر دکھایا ایک ہی موتی کا بنا ہوا گھر من قصبن اسی طرح ایک موتی کا بنا ہوا گھر تھا اس کو تراش تراش کر پورا محل بنا دیا گیا حضرت آسیہ اسی گھر کا دیدار کرتی کرتی دنیا سے خوشی خوشی رخصت ہو گئی ان کو فرعون کے مظالم کا پتہ بھی نہ چلا ان کی تکلیف بھی محسوس نہ ہوئی اللہ رب رب العزت نے یہی بشارت حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے عطا فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آسیہ کی قربانی کی قدر فرمائی اور ان کی دعا پر اللہ نے ان کو وہ گھر عطا فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی ان سے بھی زیادہ قدر ہوئی اللہ تعالیٰ نے بغیر دعا کے ان کو ویسا ہی گھر عطا فرما دی اللہ رب العزت بہت قدردان ہے اللہ رب العزت کا نام شکور ہے شکور اس ذات کو کہتے ہیں جو بندوں سے تھوڑا عمل لے اور اس کی قدر زیادہ کرے یعنی اس کے بدلے میں بہت بڑا اجر عطا فرمائے اللہ رب العزت دنیا میں کسی انسان سے اتنی زیادہ قربانی نہیں مانگتے دین کی خاطر جس کو وہ اٹھا نہ سکے جس کو وہ برداشت نہ کر سکے اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون اور اصول قرآن پاک میں بیان فرما دیا لا یکلف اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے اس لیے میری ماؤ بہنوں اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکام دیے اللہ نے نماز کا حکم دیا اللہ نے زکات کا حکم دیا اللہ نے حج و روزے کا حکم دیا اللہ نے جہاد کا حکم دیا اللہ نے پردے کا حکم دیا اللہ نے حیا کا حکم دیا اللہ رب العزت نے نیک اعمال کا حکم دیا اللہ رب العزت نے فواہش و منقرات سے بچنے کا حکم دیا ان میں سے کوئی کام ایسا نہیں ہے جو انسان نہ کر سکتا ہو ان کاموں کے کرنے میں انسان کا زور نہیں لگتا ہاں وہ انسان جو گناہوں کی زندگی میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے جو شیطان کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے جو اپنے نفس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے اس کی زندگی مشقت والی ہو جاتی ہے گناہوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے مال کمانا پڑتا ہے دنیا داروں کے دنیا کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا ہے دین پر عمل کرنے میں ایسا کچھ نہیں اللہ رب العزت نے دین کو آسان بنایا لیکن انسان اس کو اپنے لیے دشوار سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے یہ نہیں سوچتا کہ اللہ رب العزت تو شکور ہیں اگر میں ٹوٹا پھوٹا بھی دین پر عمل کر لوں اور جو مجھ سے کوتاہی ہوتی رہے اللہ سے استغفار کرتا رہوں اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اتنا بڑے بڑے اجر عطا فرماتے ہیں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین کوئی انسان نہیں جانتا اللہ رب العزت نے آخرت میں آنکھوں کی کیسی کیسی ٹھنڈا کچھ کے لیے اس کی آنکھوں سے چھپا کر رکھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت جب حساب و کتاب فرمائیں گے اس وقت میں نیک اعمال پر بھی اجر ملیں گے تکلیفوں پر بھی اجر ملیں گے جب تکلیفوں پر اجر دیے جائیں گے دین کی خاطر مشقت برداشت کرنے پر اجر دیے جائیں گے کسی نے دین کی خاطر مار برداشت کی ہوگی کسی نے دین کی خاطر گالی برداشت کی ہوگی ہوگی کسی نے دین کی خاطر کوئی تانا برداشت کیا ہوگا کسی کسی نے دین کی کی خاطر ناراضگی کو برداشت کیا ہوگا اور کسی نے دین کی خاطر تیر و تلوار برداشت کیے ہوں گے اللہ رب العزت جب ان لوگوں کو اجر دیں گے تو قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے آرام کی حالت میں نیکیاں کی ہوں گی جنہوں نے راحت کی حالت میں نیکیاں کی ہوں گی کھڑے ہو کر حسرت کریں گے اور کہیں گے کاش کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا کاش ہمیں دنیا میں ایک گھونٹ پانی کا نہ ملا ہوتا کاش ہمیں دنیا میں کھانے کا ایک لکما نہ ملا ہوتا کاش ساری دنیا ہم سے روٹ گئی ہوتی ہمیں دنیا میں کسی سے اچھا تعلق نہ ملا ہوتا آج ہم بھی اللہ رب العزت کے یہاں ایسے ایسے بڑے بڑے اجر پا تھے میری ماؤ بہنوں اللہ رب العزت بہت قدر دان ہے دیکھو اللہ نے ہماری اس ماں کی قربانیوں کی کیسی قدر فرمائی آسمان سے اس جبرائی علیہ السلام کو بھیجا جو آسمان قرآن لے کر اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں آج وہ قرآن نہیں لے کر آ رہے آج وہ پوری امت کے لیے اللہ کا کوئی پیغام نہیں لے کر آ رہے وہ ایک خاتون کے لیے اللہ رب العزت کے لیے کی طرف سے ایک خاص پیغام لے کر آ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کی کی قربانیوں قدر میں اس کے پاس سلام بھیجا آسمان سے اس کو یاد کیا اس کا ذکر فرمایا اور جنت میں اس کے لیے ایک ایسا گھر بنا دیا جس کی مثال جنت میں موجود نہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں تو یاد آیا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا یا رسول اللہ ہماری ماں کہاں ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اپنے اسی موتی کے بنے ہوئے گھر میں آرام کر رہی ہیں جنت میں عائش کر رہی ہیں اور جنت کے مراتب میں جنت کے مقامات میں صرف دو ہی عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے حضرت خدیجہ کے مقام اور مرتبے کو پایا اور کسی عورت نے نہیں پایا ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم بنت عمران اور دوسری فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام ان دونوں کے علاوہ کسی نے تمہاری ماں کے اجر کو نہیں پایا تمہاری ماں ان دونوں کے درمیان جنت میں رہ رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بشارت ان کو عطا کر اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی قدر فرمائی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تب ملی جب وہ بڑھاپے کی طرف جا رہی تھی چالیس سال عمر ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں گیارہ نکاح فرمائے دس نکاح اور وہ ساری کی ساری متحرات نبی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم عمر جب انسان کو جوان بیویاں مل جائیں بوڑھی بیوی کو یا پہلی بیوی کو کون یاد کرتا ہے لیکن بخاری مسلم اٹھا کر دیکھیے حضرت خدیجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو اتنی کثرت سے یاد کیا کرتے تھے کہ ہمیں کبھی کبھی غیرت آنے لگتی تھی ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا کچھ غصہ آ گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ لقد اب اللہ خیرم منہا اللہ نے آپ کو ان سے بہتر کتنی ساری بیویاں عطا فرما دی وہ تو ایک بوڑھی عورت تھی وہ تو ایک بوڑھی عورت تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر کتنی بیویاں عطا فرما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں اب درانی اللہ خیرم منہا اللہ نے خدیجہ سے بہتر عورت مجھے کوئی نہیں عطا فرمائی اور فرمایا ایسا سنو خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب ساری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا خدیجہ نے اس وقت مجھے اپنا مال دیا جب ساری دنیا نے مجھ سے میرا مال چین لیا خدیجہ اس وقت میرے ساتھ کھڑی تھی جب دنیا میں کوئی میرے ساتھ نہیں تھا اللہ نے مجھے کوئی بیوی اس سے بہتر عطا نہیں فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے اس دن کے بعد قسم کھا لی کہ میں آئندہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچوں ایسی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری وقت تک اپنی دوسری ازواج متاحرات میں بیٹھ کر حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے